آ تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت اس میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈانا